حضرت عسامہ بن شریک رضی اللہ تعالیٰ نو کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا تو دیکھا کہ آپ کے صحابہ آپ کی مجلس میں ایسے بیٹھے تھے گویا ان کے سروں پر پرندے ہوں یعنی انتہائی باعدب اور پرسکون تھے چنانچہ میں نے سلام کیا اور بیٹھ گیا ادھر ادھر سے بدوی لوگ آئے اور انہوں نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول کیا ہم دوا دارو کر لیا کریں آپ نے فرمایا دوا کیا کرو بلاشبہ اللہ نے کوئی بیماری پیدا نہیں کی مگر اس کی دوا بھی پیدا کی ہے سوائے ایک بیماری کے یعنی بڑھاپا یعنی اس کا کوئی علاج نہیں سننے ابو داود حدیث نمبر تین ہزار آٹھ سو پچپن